آٹھواں باب میت کے کفن کا بیان میت کا کفن میت کو کفن دینا فرض کفایا ہے اور کفن کے تین درجے ہیں کفن ضرورت کفن کفایت اور کفن سنت کفن ضرورت مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ کہ جو بھی میسر آئے اور کم از کم اتنا ہو اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے یعنی وقت ضرورت جو میسر آئے اگرچہ صرف ایک ہی کپڑا جو کہ سر سے پاؤں تک ہو مرد اور عورت دونوں کے لیے بس ہے کفن کفایت مرد کے لیے لفافہ یعنی چادر ازار یعنی تہبند کل دو کپڑے عورت کے لیے لفافہ چادر ازار تہبند اوڑنی کل تین کپڑے یا لفافہ اوڑنی کفنی یعنی قمیص کل تین کپڑے کفن سنت مرد کے لیے لفافہ تہبند کفنی یعنی قمیض اور کل تین کپڑے عورت کے لیے لفافہ یعنی چادر تہبند یعنی آزار کفنی یعنی قمیض اوڑنی سینہ بند کل پانچ کپڑے کفن کی مقدار یعنی ناپ لفافہ یعنی چادر جو مرد اور عورت دونوں کے کفن میں ہوتی ہے اس کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اتنی زیادہ ہو کہ سر اور پاؤں تک پہنانے یعنی لپیٹنے کے بعد اوپر اور نیچے دونوں طرف سے باندھ سکیں یعنی سر کی طرف اتنی زیادہ ہو کہ سر کی طرف باندھ سکیں اور پاؤں کی طرف بھی اس قدر زیادہ ہو کہ پاؤں کی طرف سے بھی باندھ سکیں تہبند تہبند یعنی آزار جو مرد اور عورت دونوں کے کفن میں ہوتی ہے اس کی مقدار جاننے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ عام طور سے تہبند اس چادر کو کہتے ہیں جو کمر میں شلوار یا پاجامے کی جگہ استعمال ہو اور اس کو لنگی بھی کہتے ہیں لیکن میت کے کفن میں جو تہبند یعنی آزار ہوتا ہے وہ صرف کمر سے لے کر پاؤں تک نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے البتہ تہبند یعنی آزار کے طور پر استعمال ہونے والی چادر کی مقدار یعنی لمبائی لفافے کی چادر سے کم ہوتی ہے یعنی تہبند سر سے لے کر پاؤں تک ہے لفافے کی طرح قد سے زیادہ نہیں ہوتا اسے لفافے کے اوپر بچھا دینا چاہیے کمر میں باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے کفنی کفنی یعنی کمیز جو مرد اور عورت دونوں کے کفن میں ہوتی ہے اس کی مقدار یہ ہے کہ گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے قدم تک ہو اس کمیز میں آستین نہیں ہوتی علاوہ ازیں اس کے اطراف میں سلائی بھی نہیں ہوتی کمیز آگے و پیچھے دونوں طرف لمبائی میں برابر مساوی ہوتی ہے اوڑھنی جو صرف عورت ہی کے کفن میں ہوتی ہے وہ تین ہاتھ یعنی ڈیڑھ گز کی ہونی چاہیے سینہ بند یہ بھی صرف عورت کے کفن میں ہوتا ہے اس کی مقدار پستان کے بلائی حصے سے ناف تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ پستان کے اوپر کے حصے سے ران تک ہو کفن پہنانے کا سنت طریقہ میت کو غسل دینے کے بعد میت کے بدن کو آہستہ اور نرمی کے ساتھ پاک کپڑے سے پونچھ لیں تاکہ کفن گیلا نہ ہو غسل سے فارغ ہونے کے بعد میت کو فوراً کفن پہنا دینا چاہیے چارپائی پر پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر بچھا دی جائے اور اس پر توحباً آزار یعنی چھوٹی چادر بچھا دی جائے پھر چھوٹی چادر پر کفنی یعنی قمیض اس طرح رکھیں کہ قمیض کا نیچے والا حصہ چھوٹی چادر پر بچھا دیا جائے اور قمیض کا اوپر والا حصہ جو میت کے سینے پر رکھا جائے گا اس کو چارپائی کے سرہانے کی طرف کر دیا جائے پھر میت کو چارپائی پر قمیض یعنی کفنی پر لٹایا جائے اور قمیض کا وہ حصہ جو چارپائی کے سرحانے کی طرف کر دیا گیا تھا جس کو کفن سینے کے وقت کفن سینے کے وقت چاک کر کے اس میں گلا بنایا گیا تھا اس میں سے میت کے سر کو گزار دیں پھر قمیص کا وہ حصہ جو چارپائی کے سرحانے کی طرف کر دیا کر دیا گیا تھا وہ حصہ میت کے سینے سے قدم تک کر دیں پھر تہبند آزار یعنی چھوٹی چادر کو لپیٹا جائے اس طرح کے میت کی بائیں جانب کا حصہ پہلے لپیٹیں پھر دائیں جانب کا حصہ لپیٹیں تاکہ دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف کے حصے کے اوپر رہے لفافہ یعنی بڑی چادر کو بھی درجہ بالا طریقے سے لپیٹ کر سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں تاکہ کفن کھلنے نہ پائے عورت کو کفن پہنانے میں حسبہ ذیل طریقہ اپنائیں عورت کو کفنی یعنی کمیز یعنی چھوٹی چادر پہنانے کے بعد اس کے سر کا بال دو حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں بالوں کا ایک حصہ سینے کے دائیں طرف اور دوسرا حصہ سینے کے بائیں طرف ڈال دیں پھر اوڑھنی کو نصف پشت آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نکاب ڈال دیں کہ اوڑھنی کا وہ حصہ سینے پر رہے اوڑھنی لمبائی میں نصف پشت سے سینے تک یعنی تقریباً ڈیڑھ گز ہونی چاہیے اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک ہونی چاہیے اوڑنی ڈالنے کے بعد آزار یعنی چھوٹی چادر اور لفافہ بڑی چادر کو گزشتہ بیان کیے گئے طریقے سے لپیٹیں پھر سب کے اوپر سینہ بند باندھ دیں سینہ بند پستان کے بلائی حصے سے ران تک باندھیں کفن کے تعلق سے ضروری مسائل مرد اور عورت کی کفنی یعنی قمیض میں فرق ہے مرد کی قمیض مونڈے پر چیریں اور عورت کی قمیض کو سینے کی طرف چیریں میت کو جب قمیض یعنی کفنی پہنائیں تو داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں اور مواز سجود یعنی پیشانی ناک ہتیلیاں گھٹنے اور قدم پر کافور لگائیں میت کو کفن پہنانے سے پہلے کفن کو ایک یا تین یا پانچ یا سات مرتبہ دھونی دیں اس سے زیادہ نہیں بلا ضرورت میت کو کفن کفایت سے کم کفن دینا ناجائز اور مکرو ہے اسی طرح سوال کر کے یعنی مانگ کر میت کو کفن کفایت یا کفن سنت دینا بھی جائز نہیں بعض جاہل مختاج یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ان کا مورث مرتا ہے تب ان کی مالی حالت صرف کفن ضرورت پورا کرنے کی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے مورث کو کفن کفایت یا کفن سنت دینے کے لیے لوگوں سے مانگتے ہیں اور یہ سوال بے ضرورت ہے اور بے ضرورت سوال کرنا شرن جائز نہیں اگر وہ محتاج کفن ضرورت کی بھی قدرت نہیں رکھتے تو صرف بقدر ضرورت سوال کر سکتے ہیں زیادہ نہیں ہاں اگر ان کے مانگے بغیر مسلمان حضرات خود مسنون کفن بنیت سواب دیں تو انشاءاللہ ان محتاج ورثہ کو بھی اللہ تعالیٰ پورا عطا فرما دے گا جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ جائے اس کا کفن جوان مرد یا جوان عورت کی طرح ہے اور نابالغ کا حد شہوت کو پہنچنے کا حکم لڑکے میں بارہ سال کی عمر میں اور لڑکی میں نو سال کی عمر میں نافذ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عمر سے پہلے بھی حد شہوت حاصل ہو جائے جبکہ جسم نہایت قوی اور مزاج گرم اور حرارت جوش پر ہو لڑکوں میں حد شہوت یہ ہے کہ اس کا دل عورتوں کی طرف رغبت کرنے لگے اور لڑکیوں میں یہ کہ اسے دیکھ کر مردوں کو اس کی طرف ملان ہو جو بچہ مذکورہ عمر اور حالت کو نہ پہنچا ہو اس لڑکے کو ایک کپڑا اور لڑکی کو دو کپڑے میں کفن دیں تو کوئی حرج نہیں اس قدر کفن کافی ہے اور اگر لڑکے کو دو کپڑوں میں اور لڑکی کو تین کپڑوں میں کفن دیں تو اچھا ہے اور اگر دونوں کو پورا کفن مرد اور عورت کا دیں تو سب سے بہتر ہے جو بچہ زندہ پیدا ہو پھر اس کا انتقال ہو جائے چاہے وہ ایک دن یا اس سے کم کا ہو اسے کفن دیا جائے گا جو بچہ مردہ پیدا ہوا یا کچا گر گیا اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے کفن نہ دیا جائے خنسا یعنی ہیجڑے کو عورت کی طرح پانچ کپڑوں والا کفن دیا جائے میت نے مال چھوڑا ہے تو اس کا کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے قرض وسیعت اور میراث ان سب پر کفن مقدم ہے اور قرض وصیت پر اور وصیت میراث پر مقدم ہے یعنی میت کے مال سے پہلے اس کو کفن دیا جائے پھر اس کا قرض ادا کیا جائے پھر اس کی وصیت ایک سلس میں پوری کی جائے پھر اس کا مال اس کے ورثہ پر تقسیم کیا جائے اگر میت نے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا تو اس میت کو کفن دینا اس کے ذمے ہے جس کے ذمے اس میت کی زندگی میں نفقہ یعنی روٹی کپڑے کا خرچ تھا اگر ایسا کوئی شخص نہیں ہے کیا ہے مگر وہ شخص بھی نادار یعنی کنگال محتاج ہے تو اب میت کا کفن اسلامی حکومت کے بیت المال سے دیا جائے گا آج کل بعض شہروں میں کچھ تنظیم یا برادری والے اپنے طور پر بیت المال بنا کر زکوٰۃ و صدقات واجبہ جمع کرتے اور اپنی منمانی مدوں میں خرچ کرتے ہیں یہ اسلامی و شرعی بیت المال نہیں کیونکہ بیت المال کے انتظام کے لیے حاکم اسلام کا ہونا ضروری ہے اور یہ فی الحال ہندوستان میں مفقود ہے اور اگر وہاں بیت المال میں بھی نہیں جیسے یہاں ہندوستان میں عموماً بیت المال نہیں ہوتا تو اب اس میت کو کفن دینا مسلمانوں پر فرض ہے اگر وہاں کے مسلمانوں کو معلوم تھا اور انہوں نے کفن نہ دیا تو سب گناہ گار ہوں گے عورت کا انتقال ہوا اور اگرچہ اس نے مال چھوڑا بھی ہے تب بھی اس کا کفن اس کے شوہر پر ہے اور اگر مرد کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی مالدار بھی ہے جب بھی شوہر کو اپنے مال سے کفن دینا عورت پر واجب نہیں کفنی یعنی قمیض جو مرد اور عورت دونوں کے کفن میں ہوتی ہے اور وہ گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے قدم تک ہوتی ہے اس کے متعلق جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ قمیض کو طول میں یعنی لمبائی میں پشت کی جانب کم رکھتے ہیں یہ سراسر غلط ہے صحیح یہ ہے کہ قمیض آگے اور پیچھے دونوں طرف لمبائی میں برابر ہو کفن کیسا ہونا چاہیے کفن اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے یعنی مرد عید اور جمعے کے لیے جیسے اچھے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے مردوں کو اچھا کفن دینے اور کفن سفید رنگ کا دینے کا حکم حدیث شریف میں وارد ہے حدیث ترجمہ جب تم اپنے بھائی کو کفن دو تو اچھا کفن دو حدیث ترجمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کفن دو حضرت ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن پہناؤ کہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں حدیث ترجمہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجل الکریم نے فرمایا کہ کفن میں مبالغہ نہ کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کفن میں مبالغہ نہ کرو کیونکہ وہ جلدی خراب ہونے والا ہے حدیث ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ہو سکے تو اسے ہبرا نامی یمنی کپڑے میں کفن دیا کرو حدیث ترجمہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ سب سے بہترین کفن حلا ہے مذکورہ چھ احادیث کا ماں حاصل اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا پورا ہو اس میں کسی قسم کی بخیلی یا کمی نہ کی جائے اور نہ ہی کسی قسم کا اسراف یعنی فضول خرچی ہو اور وہ کفن پاک و صاف ستھرا اور سفید ہو ہوا کفن کا کپڑا دھلا ہو یا بالکل نیا ہو بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والوں میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار میت کو بہت قیمتی کپڑے کا کفن دیتے ہیں اور ان فضول خرچی کرنے والوں میں سے بعض جاہل اپنے رشتہ دار میت کو قیمتی رقم کا کفن دینے پر فخر اور تکبر کرتے ہیں اور ازراہ ناموری اس کا تذکرہ کرتے ہیں شیخ محقق علی الاطلاق عاشق رسول شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدسرہ فرماتے ہیں کہ اچھے کفن سے وہ اعلیٰ اور قیمتی کپڑوں کا کفن مراد نہیں بلکہ مکمل پاک صاف اور سفید کفن جو اسراف فضول خرچی سے پاک ہو وہ مراد ہے نیا اور دھلا ہوا کفن درجے میں برابر ہیں حدیث نمبر پانچ میں جو ارشاد گرامی ہے کہ ہبرا میں کفن دو اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو زمانہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اچھا کپڑا تصور کیا جاتا تھا یہ کپڑا ملک یمن میں بنتا تھا اور وہ ہبرا نامی کپڑا قیمت کے اعتبار سے نہ زیادہ قیمتی تھا اور نہ ہی معمولی بلکہ درمیانی قسم کا شمار ہوتا تھا حدیث نمبر چھ میں جو شاد گرامی ہے کہ بہترین کفن ہلا ہے اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو زمانہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ابرا نامی کپڑے کی طرح متوسط درمیانی اور مناسب کپڑا سمجھا تھا جو قیمت کے اعتبار سے نہ تو بہت زیادہ مہنگا تھا اور نہ ہلکا تھا زو اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی ہلا زیب تن فرماتے تھے اس کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ بلا سلی ہوئی لنگی یعنی چادر کمر میں لپیٹ و باندھ لیتے اور ایک چادر سر پر اوڑھ لیتے اس حالت میں کبھی کبھی نماز بھی ادا فرماتے صحابہ سے ملاقات بھی کرتے ہلا کو بہترین کفن ارشاد فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفنی یعنی کمیز کو دونوں طرف سے نہ سلا جائے بعض شارخین حدیث اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہلا سے مراد یمنی چادر اور تہبند ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کفن میں صرف ایک کپڑے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ کم سے کم دو کپڑے ہونا بہتر ہے کیونکہ یہ کفن کفایا ہے جو ادنا درجے کا کفن ہے اور اگر کفن میں تین کپڑے یعنی چادر اور تہبند کے ساتھ قمیض بھی دیں تو یہ کفن مسنون ہے جو کامل درجے کا کفن ہے حدیث نمبر چار میں جو ارشاد گرامی ہے کفن میں مبالغہ نہ کرو اس سے مراد یہ ہے کہ کفن میں ضرورت سے زیادہ کپڑے استعمال مت کرو اور کفن میں زینت اور آرائش والے کپڑے استعمال کر کے مبالغہ یعنی حد سے زیادہ مت پڑھو کیونکہ جس کفن کے ذریعے تم زینت اور آرائش میں مبالغہ کرتے ہو وہ کفن آخر کار قبر میں مردے کے ساتھ مدفون ہو کر خراب ہو جانے والا ہے اس حدیث شریف کے ضمن میں شیخ محقق علی الاطلاق علامہ الشاہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدسرہ فرماتے ہیں کہ کفن قبر میں بہت جلد بوسیدہ یعنی خراب ہو جاتا ہے لہٰذا عمدہ نفیس اور گراں قیمت والے کفن کی کیا ضرورت ہے مقصد حدیث کا یہ ہے کہ کفن میں اسراف اور فضول ورچی ممنوع ہے میت کے کفن کے لیے سفید کپڑا بہتر ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردے سفید کپڑے میں کفناؤ حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں اور ان میں سے اپنے مرنے والوں کو کفن دو کسم یعنی زعفران کا رنگا ہوا سرخ یا زرد رنگ کا کپڑا یا ریشم کا کپڑا مرد کے کفن کے لیے ممنوع ہے اور عورت کے کفن کے لیے جائز ہے عام اصول یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے اس کی زندگی میں جو کپڑا پہننا جائز ہے اس کا کفن دینا بھی جائز ہے اور جو کپڑا زندگی میں ناجائز اس کا کفن بھی ناجائز کسم اور زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن خنسا کے لیے بھی جائز نہیں پرانے استعمال شدہ کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے مگر پرانا ہو تو دھلا ہو اور پاک و صاف ہو کیونکہ کفن کا صاف اور ستھرا ہونا شرم مرغوب اور پسندیدہ ہے کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے صرف دو کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے یعنی اس وصیت پر عمل نہ کیا جائے اور اسے تین کپڑے کفن سنت دیے جائیں اور اگر یہ وصیت کی کہ مجھے ہزار یا اس سے زیادہ قیمت کا کفن دینا تو اس وصیت پر بھی عمل نہ کیا جائے اور متوسط درمیانی درجے کا کفن دیا جائے پھولوں کی چادر کفن کے اوپر ڈالنے میں شرم کوئی حرض نہیں بلکہ اچھی نیت سے کفن پر پھول کی چادر ڈالنا اچھا ہے جیسا کہ قبر پر پھول ڈالنا کیونکہ پھول جب تک تر و تازہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور پھول کی اس تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کا دل بہلتا ہے فتح عالمگیری میں ہے قبروں پر گلاب اور پھولوں کا رکھنا اچھا ہے خوالہ فتح رضویہ جلد نمبر نو سواد ایک سو پانچ اور سواد ایک سو چھتیس یہ سب کے نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ حوالہ دیکھ سکتا ہے میت کو کفن مسنون کے ساتھ اس کے سر پر امامہ باندھنا علماء کرام اور خزام و سادات کے لیے جائز اور عوام کے لیے مکرو ہے علماء کرام اور مشاق حضام کو کفن میں امامہ دینے کا مسئلہ جو ابھی درج ہوا اس کے مزید حوالے حسبہ ذیل ہیں اور علماء متاخرین نے اس کو علماء اور سادات کے لیے مستحسن بتایا ہے اور ظاہر الروایہ میں کفن میں امامہ نہیں ہے اور فتاوہ میں ہے کہ علماء متاخرین نے اسے عالم کے لیے محسب ٹھہرایا ہے مرد کو کفن میں تین کپڑے اور عورت کو پانچ کپڑے دینا سنت ہے ان کپڑوں کے علاوہ کفن میں زائد تہبند یا رومال رکھنا بدت اور منع ہے اسی طرح کفن میں سرما کنگی تیل وغیرہ رکھنا حرام ہے بعض مقامات پر جاہلوں میں ایسا فاسد خیال رائج ہے کہ میت کے کفن میں سرما کنگی تیل وغیرہ رکھنا چاہیے کیونکہ مردہ اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا اور سر میں تیل ڈال کر کنگی کرے گا یہ واحیات کام ہے اور اس کی شریعت میں سخت ممانعت ہے